سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رال زکوان اسیہ اور بنو لحیان قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ باور کرایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں پھر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی آپ نے انصار کے ستر آدمیوں کے ساتھ ان کی مدد کی ہم اس زمانے میں ان کو قرہ کا نام دیتے تھے کیونکہ یہ دن کو لکڑیاں جمع کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے وہ قبیلوں والے ان کو لے کر چلے گئے جب وہ بیر معاونہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دھوکہ کیا اور ان ستر صحابہ کو قتل کر دیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ قنوط کی جس میں آپ ان قبائل رال زکوان اسیہ اور بنو لحیان پر بد دعا کرتے تھے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے اس واقعے کے بارے میں قرآن پڑھا ابن جعفر کی روایت کے مطابق وہ یہ آیت تھی ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کو ملے ہیں پس وہ خود بھی ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم کو بھی راضی کر دیا ہے پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی حدیث نمبر سترہ سو چھپن مسند احمد